السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معزز ناظرين ومشاهدين كرام لگاتار ہماری گفتگو جانوروں کی حرمت و حلت کے تعلق سے اسلام کے جو قواعد اور ضابطے ہیں ان کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے آج کے چوتھا درس ہے اس سے پہلے ہم نے تین اہم قاعدے جانوروں کی حلت و حرمت کے تعلق سے بیان کیے تھے لیکن قبل اس کے کہ میں چوتھا قاعدہ آپ کے سامنے بیان کروں جو میں نے تیسرا درس دیا تھا اس کے اخیر میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ جانور جن کی حرمت پر نس موجود ہے ان میں میں نے تین جانوروں کا ذکر کیا تھا ایک خنزیر کا نمبر دو خچر اور نمبر تین گھریلو گدھا ہمارے کچھ بھائیوں کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ شریعت کے اندر اور بھی بہت سارے جانور حرام ہیں تو یہاں تین ہی چیزیں آپ نے کیوں بیان کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ان جانوروں کو بیان کیا تھا جن کی حرمت پر باقاعدہ نس موجود ہے یا تو قرآن کریم کے اندر یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کو حرام قرار دیا ہے وہ میں نے جانور بیان کیے ہیں ورنہ بہت سارے جانور حرام ہیں اور دیگر قاعدے اور ضابطے کے تحت جن کا ذکر انشاءاللہ شاء آگے آپ کے سامنے آتا رہے گا تو یہ ذہن میں اگر کسی کے اشکال رہا ہو یا اعتراض رہا ہو تو اس کو دور کر دیں کہ ہم نے ان جانوروں کا ذکر کیا تھا جن کے حرمت پر باقاعدہ نس شرعی موجود ہے جن کے یعنی جن میں ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ یہ جانور کھانا حرام ہے یا قرآن کریم میں ان کی حرمت پر نس موجود ہو ان کو میں نے ذکر کیا تھا باقی اور جو جانور ہیں وہ مختلف قاعدے اور ضابطے کے تحت شریعت کے اندر حرام ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے گا قاعدہ نمبر چار جانوروں میں سے ہر پاکیزہ جانور کا کھانا حلال ہے اور خبیص جانوروں کا کھانا حرام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ وہی بات طیبات و علیہم الخبائش کہ ہمارے نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور جو خبیص ہیں بدبودار ہیں ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ پاکیدہ جانوروں کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور جو خبیص جانور ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے کیا ہے حرام یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور کا گوشت پاکیزہ ہے یا خبیص ہے یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے جانوروں کو دیکھا جائے گا ان کی کیا خوراک ہے اگر ان کی خوراک اکثر گندگیاں ہیں اور وہ مردار کھاتے ہیں تو ان کا گوشت خبیص مانا جائے گا اور اس کا اور ان کے گوشت کو نہیں کھایا جائے گا اس میں لوگوں کی طبیعتوں کا خیال نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ کچھ لوگ حرام چیزوں کے کھانے میں لذت محسوس کرتے ہیں لہذا لوگوں کے کھانے کا اعتبار نہیں ہوگا اس میں جانوروں کی طرف دیکھا جائے گا کہ جانور کی صفات کیا ہیں جانور کی غذا اور اس کی خوراک کیا ہے تو ان کو دیکھ کر کے جانوروں کے حلال و حرام کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جو جانور حرام یا گندگیاں کھاتے ہیں مردار کھاتے ہیں تو ان کا کھانا حرام ہوگا اور جو جانور پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں حرام چیزیں مردار چیزیں نہیں کھاتے گندگیاں نہیں کھاتے تو ان کا کھانا کیا ہوگا ہمارے لیے حلال ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حلال کر دیا وہ پاکیدہ ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے یا جس کی خباصت بتا دی ہے وہ دین دنیا اور جسم ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے لیکن اشکال یہاں ان جانوروں کے بارے میں ہم نے رکھا اور اس کا جواب دیا کہ جن کی حلت و حرمت پر یا ان کی خباصت پر کوئی نس اور دلیل موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا ایسی صورت میں یہ کیا جائے گا کہ جانوروں کو دیکھا جائے گا ان کی صفات دیکھی جائیں گی ان کی خوراک کیا ہے یہ دیکھا جائے گا اگر ان کا خوراک گندگیاں اور مردار ہے تو ان جانوروں کا کھانا حرام ہوگا وہ خبیص مانا جائے گا اور اگر وہ اچھی غذائیں اور اچھی چیزیں کھاتے ہیں حلال چیزیں کھاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا کھانا ہمارے لیے کیا ہوگا حلال ہوگا یہاں ایک بات اور میں ذکر کر دوں کہ اللہ نے جو حلال کر دیا ہے وہ پاکیزہ ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس میں خارجی سبب کی بنا پر یا عارضی سبب کی بنا پر وہ جانور کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے لیکن عموماً اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو دل کا مریض ہے دل کے مریض کے لیے ڈاکٹر نے گوشت کھانا منع کر دیا کہ تم مٹن مت کھانا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مٹن کے اندر نقصان ہے مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے لیے وہ مٹن نقصان دہ ہے وہ اس سے پرہیز کرے اس سے احتیاط کرے کیونکہ شریعت میں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے شوگر ہے مان لیجیے شکر یہ پاک ہے حلال ہمارے لیے لیکن ایک انسان شوگر کا مریض ہے ڈاکٹر کہتا مٹھائیاں مت کھانا شوگر مت کھانا تو شوگر کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اصل اس کے اندر جو بیماری آ گئی اس بیماری کی وجہ سے یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو گئی ورنہ وہ دیگر لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں اگر وہ نقصان دہ ہوتی تو سارے لوگوں کے لیے ہوتی لیکن وہ شکر جو شکر ہے سب کے لیے یا مٹھائی سب کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بات ہم بیان کرتے ہیں کہ جو جانور حلال ہیں پاکیزہ ہیں ان میں کوئی نقصان نہیں ہے تو اس میں عموماً عمومی طور پر دیکھ کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عموماً اس کے اندر نقصان نہیں ہے لیکن انفرادی طور پر یا کسی خارجی اور عارضی سبب کی بنا پر باہری سبب کی بنا پر وہ گوشت یا وہ چیز کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی بیماری پائی جاتی ہے تو یہ ذہن میں بھی یہ بات ہمارے رہنی چاہیے تو یہ چوتھا قاعدہ ہم نے جو پڑھا کہ جو جانور پاکیزہ ہیں ان کا جانور ان کا کھانا حلال ہے اور جو خبیص ہیں ان کا کھانا حرام وہ جانور جو خبیص اور مضر ہیں ان کا کھانا حرام ہے جیسے کیڑے مکوڑے جو گندگیاں کھاتے ہیں یہ خبیص ہیں نقصان دہ ہیں نمبر دو مکھیاں اور مچھر ہیں ان میں خون بھی گردش نہیں کرتا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں خطرہ ہیں اس لیے ان کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ مضر ہیں نقصان دہ ہیں نمبر تین بندر کا گوشت بھی خبیص ہے اس کا بھی کھانا حرام ہوگا امام عبد ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے علماء کے درمیان اس بارے میں کسی اختلاف کا علم نہیں کہ بندر کا کھانا حرام ہے اور تمہید کے اندر انہوں نے بات بیان کی تو انہوں نے باقاعدہ اتفاق علماء کا ذکر کیا کہ اس میں کسی کا گویا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بندر کا گوشت کھانا کیا حرام ہے کیونکہ وہ خبیص ہے وہ کیا ہے بے شرم جانور ہے خبیص بھی ہے اس لیے اس کا کھانا حرام ہے نمبر چار کوا کھانا حرام ہے کیونکہ کوا گندگی کھاتا ہے اللہ کی وہ کوے جن کو جو ہے کیا نام ہے ذرا کھیتی کے جو کوے کہا جاتے ہیں جو صرف دانہ کھاتے ہیں اور گندگیاں نہیں کھاتے ہیں اور وہ حلال چیزیں کھاتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ انسان اس کو کھا سکتا ہے لیکن وہ کوا جو عام طور سے جو گندگیاں کھاتے ہیں وہ کوے جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں یعنی پیخانہ کھاتے ہیں گندگیاں کھاتے ہیں لہذا کوؤں کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے نمبر پانچ سانپ یہ زہریلے ہیں نقصان دہ ہیں نمبر چھ ریچھ یہ بھی خبیص ہے جسے عربی میں دکھ کہا جاتا ہے یہ بھی خبیص ہے لہذا اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے اور نمبر سات مکڑی یہ بھی زہریلی ہوتی ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا کیونکہ یہ نقصان دہ ہیں تو جو جانور خبیص اور نقصان دہ ہیں ان جانوروں کا کھانا حرام ہے یہ کسی قاعدے کے یہ جانور اس قاعدے کے تحت حرام قرار دیے گئے ہیں ورنہ ان کے ان کے حرام ہونے میں کوئی نس شرعی موجود نہیں ہے کچھ جانور خبیص ہیں یا اس طریقے سے نقصان دہ ہیں ان کے بارے میں نس موجود ہے تو ان کو نہیں کھایا جائے گا لیکن میں نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کوئی نس موجود نہیں ہے تو چونکہ ان کے اندر نقصان ہے خباصت ہے ان کے اندر بے شرمی پائی جاتی ہے یا اور کچھ اسباب ہیں یہ گندگیاں کھاتے ہیں تو اس لیے ان جانوروں کا کھانا شریعت کے اندر حرام قاعدہ نمبر پانچ جانوروں کی حرمت کا تعلق اربوں کی طبیعت سے نہیں ہے کتنے جانور ایسے ہیں جنہیں اربوں کی طبیعت کھانا نہیں چاہتی لیکن وہ حلال ہے یا جنہیں عرب لوگ کھاتے تھے لیکن شریعت کے اندر ان کو حرام کر دیا گیا اسی لیے اربوں کی طبیعت کا خیال نہیں کیا جائے گا کہ جو عرب کھائیں وہ حلال جو عرب نہ کھائیں وہ حرام ایسا نہیں ہے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ طیب سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ کسی قوم کے ہاں وہ لذیذ ہو مثال کے طور پر عرب قوم کے ہاں اور نہ ہی کسی چیز کے طیب ہونے میں اس بات کا اعتبار ہے کہ عرب کے لوگ اس کے عادی ہوں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام کرنے میں معنی نہیں ہوتی پھر انہوں نے مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے کہ عرب کے لوگ مردار کھاتے تھے خون پیتے تھے کھاتے تھے اور اسی طریقے سے دیگر اشیاء جو حرام تھی ان کے کھانے کے عادی تھے اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا کائی کی چیز ہر اگرچہ وہ کھاتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے زندہ اونٹ سے کوہان کاٹ کے کھا لیتے تھے ذبح کیے بغیر تو شریعت نے باقاعدہ جو اس کو حرام قرار دیا اور ان کے کھانے کے اعتبار نہیں کیا کہ لوگ کھاتے ہیں لہذا اس کو حلال کر دیا جائے نہیں یا اس طریقے سے کچھ جانوروں کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا جسے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے جس کا دودھ نہیں دھوتے تھے اس پر سواری نہیں کرتے تھے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے جیسا کہ اس سے پہلے کچھ بتوں کا ذکر کیا کچھ جانوروں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے حرام کر لیا تھا لیکن شریعت نے اس کو حلال قرار دیا تو اس طریقے سے جانوروں کا یا اربوں کا خیال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی عربوں کی ان کے ہاں جو جو چیز حلال ہو وہ حلال مانا جائے جو چیز حرام ہو حرام مانا جائے ان کی ان کی طبیعت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جیسا کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور آگے بیان کرتے ہیں کہ صحیحین میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وب یعنی سادہ پیش کیا گیا آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور نہیں کھایا آپ سے پوچھا گیا کیا وہ حرام ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن میری قوم میں نہیں پایا جاتا اس لیے میری طبیعت نہیں چاہتی اس سے معلوم ہوا کہ قریش کا کسی بھی کھانے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اسے مومنوں پر حرام نہیں کیا گیا قریش کے لوگ نہیں کھاتے تھے اسے لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان پر کھائے بھنا ہوا سانڈا پیش کیا گیا اس سے پہلے حدیث کے سامنے پیش کی گئی کہ وہ جانور جن کی حلت پر باقاعدہ نس موجود ہے ان میں سانڈا بھی ہے کہ آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا اور آپ نے کوئی نکیر نہیں کیا اگرچہ آپ نے نہیں کھایا تو قریش کے لوگ نہیں کھاتے تھے جس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز نہیں کھاتے تھے وہ حرام ہو جائے گا نہیں شریعت نے باقاعدہ اس کو حلال قرار دیا اس لیے ان کی طبیعت کا حلال نہیں کیا اعتبار نہیں کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس چیز کو حرام قرار نہیں دیا جسے عرب ناپسند کرتے رہے ہوں یہ معلوم ہوا اس قاعدے سے قاعدہ نمبر پانچ کہ جانوروں کی حلت و حرمت میں عرب کی طبیعت کا خیال نہیں کیا جائے گا یا جانوروں کو جو حلال و حرام کیا گیا اس میں جانو عربوں کی طبیعتوں کا خیال نہیں رکھا گیا حلال و حرام کا اختیار اللہ رب کے پاس ہے اللہ رب نے جس کو چاہا حلال کیا جس کو چاہا حرام کیا اس میں عربوں کی طبیعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے فائدہ نمبر چھ ہر چیر پھاڑ کرنے والے درندے حرام ہیں ہر وہ جانور جنہیں ہم درندہ کہتے ہیں اردو زبان کے اندر چیڑ پھاڑ کرنے والے ہیں ایسے درندے شریعت کے اندر حرام ہیں اس کی دلیل کیا ہے وہ سالبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پھاڑ کرنے ہر چیر پھاڑ کرنے والے درندے کو کھانے سے ہمارے نبی نے منع فرما دیا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کل و دینا بن ہر وہ جانور جو دانت والا ہے اور دانتوں سے شکار چیر پھاڑ کرتا ہے شکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جانور شریعت کے اندر حرام ہے چیر پھاڑ کرنے والے سے یا دانت سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ جانور جس کے پاس دانت اس کا کھانا حرام ایسا نہیں ہے بلکہ دانت سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے دانت نوکیلے ہوں دانت ہوں ان کے باقاعدہ اور نمبر دو اس سے اس کا شکار کرنا یہ بھی دوسری صفت ہے یا دوسری شرط ہے کہ باقاعدہ دانتوں سے پکڑ کر کے شکار کرتا ہو جیسے آپ دیکھیے شیر کو دیکھیے آپ چیتا کو دیکھیے وہ اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے پکڑتا اپنے دانتوں سے اور پھر خون چوس لیتا ہے تو اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے تو چیل پھاڑ کرنے والے جانور کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دانت بھی نو کیلے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہوں اگر دانت پایا گیا لیکن دانتوں سے شکار نہیں کرتے ہو تو صورت میں ان کا یہ اس قاعدے کے تحت نہیں آتے وہ چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور میں ان کا شمار نہیں ہوگا ان دو کا پانا پائے جانا ضروری ہے کیونکہ اگر صرف دانت ہیں تو حرام نہیں ہوگا کیونکہ ہر جانور کے اندر دانت پائے جاتے ہیں اس کے تعلق سے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے جن کے اندر دو وصف پائے جاتے ہیں اس کے پاس نوکیلے دانت کا ہونا پہلی صفت اور وہ فطری طور پر درندہ ہو اور اس سے شکار کرتا ہو جیسے شیر بھیڑیا ٹائیگر چیتا وغیرہ رہا دب دب کا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ شریعت کے اندر دبا حلال ہے اور دبا کا ترجمہ میں نے کیا تھا میں اپنے ہاں جسے کیا نام ہے لکڑ بگھا کہتے ہیں وہ تو اس کے بارے میں وہ فرماتے امام تیمیہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے اندر صرف ایک پایا جاتا ہے وہ ہے دانت کا پائے جانا لیکن وہ فطری درندوں میں سے نہیں ہے یعنی دبا جو ہے وہ دانتوں سے شکار نہیں کرتا ہے اس کے اندر صرف ایک اس پایا جاتا ہے دانتوں کا ہونا لیکن وہ شکار نہیں کرتا ہے وہ فطرتن یہ جانور شکار شکار نہیں کرتا اس لیے شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے یہ بات انہوں نے اعلام المحقین کے اندر بیان کی ہے اب وہ درندے جو حلال نہیں ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے ٹائیگر ہے بھیڑیا ہے کتا ہے لومڑی ہے ریچھ ہے ٹھیک ہے اور جے کال ریچھ جو ہے کیا ہے یہ خبیص بھی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا اور جے کال اور بلی وغیرہ یہ سارے درندوں کے صرف میں آتے ہیں لہذا ان کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہوگا ایک بات اور وضاحت میں کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کے کئی قاعدوں کے تحت حرام ہوتا ہو جیسے کچھ جانور خبیص ہیں اور زہریلے بھی ہیں ٹھیک ہے تو دونوں وصول ان کے اندر پایا گیا اس لیے ان کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جانور کے اندر کئی وصف پائے جائیں جن کی بنا پر ان کو حرام قرار دیا گیا ہو تو یہ پانچواں قاعدہ تھا کہ ہر چیل فار کرنے والے درندے یا جانور حرام ہیں نمبر سات قاعدہ نمبر سات پنجوں سے شکار کرنے والا ہر پرندہ حرام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے اس کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور پنجے سے مراد یہ ہے کہ اتنے قوی ہوں کہ باقاعدہ وہ اسے شکار کرتا اپنے پنجوں سے جیسے درندے جو اپنے دانت سے شکار کرتے ہیں اتنے قوی ہوتے ہیں تو ان کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ایسے ہی پرندوں کے اندر وہ پرندے حرام مانے جائیں گے جو پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہوں اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ہر پرندے کے اندر پنجہ ہوتا ہے لیکن ہر پنجے والا پرندہ حرام نہیں ہوتا وہ پرندہ حرام ہوگا جو پنجے سے باقاعدہ شکار کرتا ہو جیسے درندوں کے بارے بتایا گیا کہ ہر وہ درندہ یا ہر وہ جانور حرام نہیں ہوگا جس کے اندر دانت ہو وہ جانور حرام ہوگا جو دانت سے شکار کرتا ہو وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ ہر پنجے والے چڑیا حرام نہیں ہے اگر ایسا ہو تو کوئی چڑیا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہو گیا کیونکہ ہر چڑیا کے اندر پنجہ ہوتا ہے پنجے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو تو وہ اس جانور اس چڑیے کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے جیسے شاہین ہے باز ہے چیل ہے گد ہے الو وغیرہ ہیں تو گد مردار بھی کھاتا ہے ٹھیک ہے چیل بھی جو ہے مردار کھاتا ہے تو مردار کھانے کی وجہ سے یہ خبیص ہے نقصان دہ اس لیے بھی حرام ہے اور اس لیے بھی حرام ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے تو بعض پرندہ کھانا شاہین پرندہ کھانا یہ کیا ہے یا ان کی جو بھی قسم ہو شاہین اور بعض کی بہت ساری انوار و اقسام ہیں تو وہ سارے کے سارے حرام ہیں کیونکہ وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں لہذا یہ قاعدہ یاد رکھے کہ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرے گا اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہوگا اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہوگا اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا جو پنجوں سے شکار کرتا ہے تو یہ بھی قاعدہ ہے جانوروں کی حلت و حرمت کے تعلق سے قاعدہ نمبر آٹھ ہر وہ جانور جس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے ذرا دھیان سے اس قاعدے کو سنیے ہر وہ جانور جس کو قتل کرنے کا مارنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا کھانا حرام ہے کیوں اس لیے کہ اگر اس کا کھانا حلال ہوتا تو اس کو شرعی طریقے پر ذبح کرنے کا حکم ہوتا اس کو مار کر کے اسے برباد کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا جب اسے قتل کر کے برباد کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسے قتل کر دو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا کھانا حرام ہے تبھی شریعت نے اس کو مارنے کا برباد کرنے کا تلف کرنے کا قتل کرنے کا حکم دیا اگر اس کا کھانا حلال ہوتا تو اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو سری طریقے ذبح کر کے انسان کھا سکتا تھا تو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کا کھانا حرام امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کے قتل کا حکم ہے اس کا کھانا کیا ہے حرام ہے اور وہ جانور جن کے قتل کرنے کا حکم ہے کچھ جانور ایسے ہیں جن کے قتل کرنے کا باقاعدہ شریعت نے حکم دیا ہے لہذا جن جن کا حکم ہے مارنے کا اس کو نہیں کھانا کھایا جائے گا حرام اس کا کھانا اب جیسے ایک حدیث میں آپ نے پانچ جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مانوی فرماتے ہیں خمش و فواسق الحرم پانچ ایسے فواسق ہیں جنہیں حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا اور یہاں پر فواسق سے مراد یہ ہیں کہ یعنی جانور اور ان کو فواسق اس لیے کہا گیا فواسق جو ہے فاسقہ کی جمع ہے یا فاسقہ کی یا فاسق کی جمع ہے اس لیے کہا گیا ان کو کیونکہ فسق کے معنی ہوتے خروج کے نکلنے کے یہ اصل فسق ہوتا ہے یعنی کسی یعنی نکل جانا بات نہ ماننا اطاعت نہ کرنا حکم سے نکل جانا اس کو فسق کہا جاتا ہے یہ لغت کے اعتبار سے اللہ رب ابرامن نے حکم دیا فرشتوں کو ابلیس کو بھی کہ آدم کا سجدہ کرو لیکن آدم نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے کیا فرمایا ففس کا انمر رب بھی وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا تو فسق کے اصل معنی ہوتے خروج کرنے کے نکل جانے کے یہ اصل معنی ہوتے کیونکہ بات نہ ماننا یہ نکل جانا خروج کرنا ان کو کیوں فواسی کہا گیا اس لیے کہا گیا ان کی خباست کی بنا پر اور جب ان کی خباست ہے تو ان کا کوئی احترام نہیں رہا اور ان کی حرمت نکل گئی گویا کی اس لیے ان کو قتل کیا جائے گا یعنی ان کی کوئی حرمت نہیں ہے انہیں ہر جگہ قتل کیا جائے گا لہذا حرمت سے اور احترام سے نکل جانے کی بنا پر ان کو فواسی کہا گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایزا اور تکلیف پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں اس لیے ان کو فواسی کہا گیا ہے اس لیے کیا ان کو فواسی کہا گیا بار فواسی کہنے کی وجہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اور دو وجہ میں نے بیان کی سمان بھی سما کہ پانچ جانوروں کو حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا جہاں بھی مل جائے انہیں قتل کیا جائے گا حتیٰ کہ اگر انسان نماز کے اندر ہے تو بھی مکے مدینے کے اندر ہے تو بھی حرم کے اندر ہے تو بھی جہاں بھی ہے یہ پانچ چیزیں ملیں گی انسان ان کو قتل کرے گا الفارا کیا ہے یہ چوہیا چوہیے کو قتل کیا جائے گا ولاقرب بچھو اسے سے قتل کیا جائے گا ولحدیہ اور بعض باتوں کے اندر وہ ہدا کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے چیل کے چیل کو قتل کیا جائے گا والغراب اور کوے کو قتل کیا جائے گا کوے قتل کرنے کا حکم دیا گیا اس لیے اس کا کھانا حرام اور وہ خباصت بھی کھاتا ہے گندگی بھی کھاتا ہے اس لیے بھی حرام ہے اور اس لیے بھی حرام ہے کہ وہ کیا نام ہے فاسق و یعنی، ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ولقلب العقور اور پاگل کتا ہر کتا نہیں قتل کیا جائے گا وہ کتے قتل کیے جائیں گے جو پاگل ہیں اس کا مطلب ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کا اس کا کھانا تو حرام ہی ہوگا اس لیے کہ وہ درندہ ہے دانتوں سے شکار کرتا ہے وہ اس لیے اس کا کھانا حرام ہوگا تو ہمارے نبی فرمایا کہ جو پاگل کتا ہے اسے قتل کیا جائے گا تو ان پانچ جانوروں کو ہمارے نبی نے قتل کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ صرف پانچ مراد نہیں ہیں بلکہ ہر وہ جانور جو نقصان دہ ہو جو نقصان دہ ہو اس کا قطر کرنا جائز ہے جیسے وہ مکھیاں ہوتی ہیں جو مکھیاں نقصان پہنچاتی ہیں ڈنک مار دیتی ہیں انسان کو تو انسان کو قتل کر سکتا ہے کیونکہ ویزا پہنچا رہی ہیں وہ نقصان پہنچا رہی ہیں اس لیے ان کا کھان مارنا جو ہے کیا نام ہے کیا ہوگا یہ حلال ہوگا یا اس طریقے سے مچھر وغیرہ ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باقاعدہ تو ان کو بھی جو ہے انسان مارے گا تو یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں شریعت کے اندر بیان کی گئی لیکن اور بھی چیزیں ہیں جن کے اندر یہ علت پائی جائے گی ان کو انسان قتل کر سکتا ہے مار سکتا ہے نمبر دو ہر قسم کے سانپ اور بچھو اللہ کے سلوک حدیث اخت الحیات تم سانپوں کو قتل کر دو امام تنگیہ فرماتے ہیں سانپ اور بچھو کا کھانا حرام ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے یہ نقصان دہ بھی ہیں ان کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا جیسا کہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور ایک حدیث بھی فرماتے ہیں کہ وقت الحیات وقت لو دی وہ اب طرف علم البصر و الحبل الحبن کہ زوطوفیطین سانپ کو قتل کرو زوطفیت اس سانپ کو کہا جاتا ہے جس کے جسم کے اوپر دو کالی دھاریاں ہوتی ہیں یا بعض لوگوں نے کہا کہ دو فن والے سانپ کو قتل کر دو اور ابتر ابتر کہتے ہیں اس سانپ کو چھوٹا ہوتا زہریلا ہوتا ہے اور اس کے سانپ جو اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے بڑا زہریلا سانپ ہوتا ہے اس کو بھی ہمارے نبی نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ دونوں نگاہوں کو آنکھ کو جو ہے روشنی چھین لیتے ہیں اور حبل کو حمل کو گرا دیتے ہیں یعنی اس قدر زہریلے ہوتے ہیں اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر وہ کاٹ لیں ڈس لیں تو اس طریقے سے حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے اور اس طریقے سے آنکھ کی بینائی ختم ہو سکتی ہے روشنی ختم ہو سکتی ہے اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں زہریلے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے نبی نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہاں ایک مسئلہ ہے یہ ہے کہ کیا یعنی سانپ کے تعلق سے کہ سانپ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے گا یا اس کا کیا حکم ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ سانپ اگر صحرا میں یا غیر آباد جگہ میں نظر آئیں تو یہاں سانپ کو قدر کر دیا جائے گا اور یعنی انہیں مار دیا جائے گا اور ایسے یہ جو دو دو سانپ جس کو ہمارے بھی نے فرمایا کہ دو فن والا یا جس کے جسم کے اوپر دو کالی نشانات دھاریاں ہوتی ہیں یہ سانپ اور ابتر جو چھوٹا اور زہیلا ہوتا ہے یہ جہاں بھی ملیں گے گھر کے اندر ملیں باہر ملیں غیر آباد جگہ میں ملیں شہرہ میں ملیں چٹیل میدان ملیں ان کو قتل کیا جائے گا ان کو مارا جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر سانپ ملیں تو کیا کیا جائے گا فوراً مار دیا جائے گا یا ان کو تنبیہ کی جائے گی گھر سے نکلنے کے لیے مہلت دی جائے گی کیا کیا جائے گا تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے ایک رائے یہ ہے کہ وہ سانپ جو مدینہ کے ہیں مدینہ کے سانپوں کو جو گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو مہلت دی جائے گی ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم جنوں میں سے تو نکل جاؤ اور ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کا عہد دیتے ہیں تم جنوں میں سے اگر ہو تو نکل جاؤ تین ان کو کہا جائے گا اگر جنات میں سے ہوں گے تو نکل جائیں گے اور پھر گھر صاف ہو جائے گا اور محفوظ ہو جائیں گے آپ کیونکہ جنات کو اور شیطانوں کو لانے طاقت دی ہے کہ جس کی شکل اختیار کرنا چاہے شکل اختیار کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے سانپ کے بارے میں یہ ہے باقی کہیں بھی سانپ ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا دنیا کے کسی بھی شہر کے اندر ہوں کسی بھی گھر کے اندر ہوں ان کو پھر نہیں کہا جائے گا دیگر علماء کا کہنا ہے کہ نہیں جو بھی صاحب گھر کے اندر نظر آئیں ان کو مہلت دینی چاہیے ان کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ جنوں میں سے ہے تو نکل جائیں اور اگر جنوں میں سے نہیں ہوگا تو رہے گا اور اس صورت میں اس کے بعد آپ انہیں مار سکتے ہیں اور اسی قول کو اکثر علماء نے راجے قرار دیا ہے کہ یہ حکم سری مدینہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ جنات کو اللہ رب الامین نے قدرت دی ہے کہ وہ شکل جس کی چائے اختیار کر سکتا ہے لہذا کسی بھی ملک کے جو جن ہیں وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں گھروں کے اندر وہ آ سکتے ہیں لہذا کسی بھی گھر کے اندر اگر کوئی سانپ نظر آتا ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہوں اگر تم جننے میں سے ہو جن میں سے ہو تو تم کیا ہو نکل جاؤ یہ کہنے کے بعد تین مرتبہ ان کو کہا جائے اور اس کے بعد بھی اگر وہ وہاں پر رہتا ہے صاحب تو پھر اس کو انسان کو قتل کر دینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنوں میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا نمبر تین چھپکلی آپ نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے اور اس کو فاسق بھی کہا ہے ہمارے نبی نے اور اس طریقے سے زہریلی بھی ہوتی ہے چھپکلی چھپکلی اور گھروں کے اندر پائی جاتی ہے اس لیے بھی اس کو جو ہے مارنے کا حکم دیا گیا ہے تو چھپکلی بھی کیا ہے یہ کھانا حرام ہے اس کو قتل کرنے کا مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے قتل کرنے میں ثواب ہے ایک بار میں قتل کریں گے تو اللہ رب اللہ کو زیادہ ادر دے گا دوسری بار میں قدر کریں گے تو کچھ کم ملے گا تیسری بار میں قدر کریں گے تو کچھ آپ کو اس سے بھی کم ثواب ملے گا تو چھپکلی مارنے میں اجر ہے زہریلی جانور ہے باقاعدہ اور زہر ہوتا ہے اس کے اندر اسے اس قدر کرنے کا حکم دیا گیا اس چھپکلی کے تعلق سے ایک بات بتا کر کے ایک منہجی بات بتا کر کے میں آپ کو اپنی گفتگو ختم کر دوں یہ ہے کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ محنت کرو گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا حالانکہ ایسی بات نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق جتنی زیادہ آپ کی محنت ہوگی اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا آپ یہاں دیکھیں چھپکلی کے تعلق سے کہ چھپکلی کو ایک مرتبہ مارنے میں انسان کو زیادہ ثواب ہے دوسری بار مارنے میں اسے کم ثواب ہے تیسری بار مارنے میں اسے اور کم ثواب ملے گا حالانکہ جس نے تیسری بار میں اسے مارا اسے زیادہ محنت کیا جس نے دوسری بار میں اس کو مارا پہلی بار کے مقابلے میں اسے زیادہ محنت کیا لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہی بار میں مار دینے والے کو ثواب زیادہ دیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ زیادہ محنت کرنے پر آپ کو زیادہ عزر ملے گا ایسا نہیں ہے اگر وہ محنت کتاب و سنت کے مطابق ہے تو آپ کو ثواب ملے گا اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے آپ کتنی بھی محنت کریں اس میں انسان کو ثواب نہیں ملے گا تو یہ بھی انسان کو ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ہماری محنتیں ہماری تگودو ہماری کوشش سب کے سب کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا جب آپ محنت کریں گے اور اگر کتاب و سنت کے برخلاف ہے کتنی بھی آپ محنت کر جائیں اس میں آپ کو اجر نہیں ملے گا یہ بھی شفکری کے مارنے کے تعلق سے ایک اہم اصول اور ضابطہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے آج یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اب تک ہم نے آٹھ قاعدے پڑھے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نویں قاعدے سے اپنی گفتگو کی شروعات کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں حلال چیزوں پر اتباع کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو حرام چیزوں سے بچائے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے امین و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علبین محمد علیہ صحب اجمعین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ